شعبہ نے قطادہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک قنوت کی آپ ریل زکوان اور اسیہ پر لانت بھیجتے تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو باون